سر میرا سوال یہ کہ یہ خزاب لگانا جائز ہے یا نہیں اور کلر میں بھی خزاب آتے ہیں مطلب مختلف کلر میں آتے ہیں ہمارے مولانا محمد غلام رسول سعیدی صاحب لگاتے ہیں مگر کلر براؤن کلر کا لگاتے ہیں براؤن اور بلیک ملا کے انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ ہوتا ہے تو مطلب خزاب لگانا کیسا ہے جزاک اللہ خیر نہیں بھائی خزاب لگانا تو جائز ہے اور بلکہ بعض اوقات سنت ہے اب یہ ہے کہ خضاب کا رنگ کون سا لگانا مطلق خضاب جو ہے اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمایا رشیدہ آج جو سفید بال ہیں ان کو متغیر کرو بھائی تعب سوادا اور سیاہ سے بچ جاؤ تو کالے رنگ کا خضاب جو ہے یہ مرد کے لیے ناجائز ہے سوائے مجاہد کے مجاہد کے لیے جائز ہے مجاہد جو ہے وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگا سکتا ہے دوسرا عام مرد جو ہے وہ سیاہ رنگ کا خلاب نہیں لگا سکتا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا کہ آگے کچھ لوگ ایسے آئیں گے وہ اپنے بالوں کو اور داڑیوں کو یوں سیاہ کریں گے اتنا کالا رنگ کا خلاب کریں گے جیسے کبوتروں کی پوٹیں جو ہیں یہ چمک رہی ہوتی ہیں وہ چمکیں گے ہونا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو مہدی لگانا یا کسی اور رنگ کا خضاب لگانا وہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے لیکن پورا جو سیاہ ہے وہ تو نجائز ہے لیکن اگر سیاہ کے ساتھ یا مہندی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ سبز رنگ کی ہو جائے یا سبز رنگ کے دور سے سیاہ نظر آتا ہے حقیقت میں سبز ہوتا ہے تو وہ بھی جائز ہے جو زیادہ گوڑا جس کو کہتے ہیں نا سبز وہ ڈارک ڈارک ہوتا ہے اس کو لگانا جائز ہے حرام ہے جی بلال بھائی بلال ٹوینٹی تھری